السلام علیکم مولانا صاحب دیکھیے آج میں ایک بات آئی وہ یہ کہ کرسچن لوگ جو کہتے ہیں ہولی فیملی تو ایک صحیح بات کے لیے غلط ٹرم ہے کوئی فیملی مقدس فیملی نہیں ہوتی ہولی فیملی کا مطلب ہے سپورٹو فیملی مشن کے لیے مشن کے لیے سپورٹو فیملی تو انہوں نے صرف حضرت مسیح کو مریم کو لیا لیکن اس میں شامل ہے حضرت کریا تینوں آدمی مل کر فیملی بنتی ہے وہ سپورٹو فیملی مشین کے لیے تو یہ کانسیپٹ یہی اسی کانسیپٹ کو اسلام میں اہل بیت پایا جاتا ہے مسلمانوں نے اہل بیت کو مقدس نہ لیا مقدس نہ بیت بیت ہے نہ ہولی فیملی مطلب ہے کہ رسول اللہ کی پوری فیملی مجھے لگ گئی اور وہ لوگ اہل بات میں لیتے صرف یعنی انہوں نے کم کم کر رکھا ہے تعداد رسول اللہ کے بیت میں رسول اللہ فاطمہ عائشہ خدیجہ ابو طالب عبد المطلب سب شامل ہیں مور لیس تو ہولی فیملی اور اہل بیت دونوں ایک ہی چیز ہے لیکن لوگوں نے اس کو مقدم نہ کر کے مقدم ڈالنے کی وجہ کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی حقص بےخبر ہو گئے بہت بڑی حقص معنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی بار نہیں ہے ہوا وہ ریپیٹ ہوگا ہسٹری ریپیٹ ہوگا تو ہم لوگ کا میسج ملا اس میں لکھے مجھے شکر کا اٹم ملا ہمارے مشن بھی ایک کئی لوگ ہیں جو کہ پوری شامل لگی ہوئی ہے لیس جیسے فاروق مستر ہیں ڈاکٹر اسلم ہیں مسئلہ اعجاز ہیں لقمہ ہیں اور اللہ کے ہماری فیملی ہے یہ پوری فیملی سے والی بنی ہوئی میں تو دیکھیے وہ جو ہولی فیملی بنا کر کے انہوں نے ایک مسٹیریس بنا دیا مقدس مسلمانوں نے بھی کو مقدس بنا دیا بھائی یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا ایک لا ہے کہ کسی مشن کے ساتھ وہ پوری فیملی کی جوڑ جیسے دیکھیے ابو ملک کی فیملی نہیں جوڑی ان کا کوئی سپورٹ فیملی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور ہم لوگوں کے مشن میں آپ دیکھیے شوٹ کا آئٹم جب سے اس طرح کا سٹرپ پیسو کا آئٹم ملا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کرتا ہوا احسان کیا ہے اس سیشن کے لیے نہ صرف انڈیویجل پلیئر دیے ہیں بلکہ کئی لوگ یہ تو افسر تھی وہ پھر پھر فیملی ہو گئی آپ کے سامنے میں آپ کے والد کو سوال کرتا ہوں آپ کے باپ بھی فیملی ہے اس ہولی فیملی کہیے آج بیگ کہیے یا صحیح لفظ کے فیملی اگر اگر فیملی کے سپورٹ نہ ہوتا تو ہم ہم بھی آپ کو کچھ کر نہیں سکتا تھا آپ اکیلے کچھ کر سکتے تھے تو آپ آپ آپ کے فادر آپ کے ہسبینڈ اور آپ دونوں بیٹے بھی شامل کرتا ہوں اس میں دیکھیے سپورٹ کے ایک ہی شکل نہیں ہے سپورٹ انڈراج بھی ہوتا ہے آسپریشن بھی ہوتا ہے تو رسول اللہ کے آج بات میں ہم نے کئی لوگ سوال کیا اسی لیے تو یاد سوچے تو ایشو کا بہت ہی بڑا آئٹم کیونکہ ہم آپ یہ نہیں کر سکتے کسی کے دل کو ہم بدلے کیوں ہم بات سپورٹ کریں کسی کے دل کو بدل سکتے آپ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہاں مولانا صاحب ایک چھوٹے بچے سے کچھ نہیں کروا لے سکتے مولانا ہاں۔ صاحب مجھے بہت اچھا سمجھ میں آیا یہ ہاں۔ پوائنٹ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں جس طرح سے آپ اس کو پھیر دیں تو یہ شکر کا عدم اگر ہم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ہیلپ لیس ہوتے ہیں اگر فیملی کا سپورٹ نہ ہوتا تو تو خود فیملی صحیح بات کو غلط ٹرم دیا انہوں نے اور اللہ کی ایک بہت پیاری سنت کو جو اللہ ریپیٹ کریں گے اس کو دنیا میں ہاں۔ اس کو پورا حذفی کر دیا مولانا صاحب الفاظ یوز کر کے ہاں جیسے اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا سورج کو ہماری آکسیجن کا سسٹم بنایا پانی اتارا اس کی طرح یہ بھی ہے کہ کسی مشن کو پوری فیملی کے سپورٹ دے دیا جائے یہ ہولی اور اتنا بڑا فرق میں آ رہا ہے ہاں، جیسا کہ اللہ نے ایک ہی بار کیا وہ ہاں۔ اور سپورٹنگ بولنے سے قیامت تک کے لیے اللہ مشن ہاں۔ کے لیے ایسی مدد کریں گے یہ بات نکلے اور دیکھیے اللہ کی مدد یہ اللہ کے شان کے خلاف ایک بار ہو یہ شان کے خلاف ہے وہ ریپیٹ ہوگی ریپیٹ ہوگی ریپیٹ ہوگی جی مولانا صاحب اللہ کی یہ پہچان کے لیے پہچان کی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے مولانا صاحب ہاں۔ ہمیں ہمت موٹیویشن کتنی خوشی دیتی ہے مولانا صاحب یہ بات ہاں۔ تو کرسچن کا ولی فیملی اور مسلمان کا الگ بیگ ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اس کو سمجھا نہیں اس کا مطلب ہے سپورٹو فیملی یہ بات آپ نے بھرپور طرف پکڑا ہاں مولانا صاحب ہاں بھرپور طریقے سے اور مزید سوچوں گی مولانا صاحب میں پھر سنتی ہوں ہوں لکھتی اور ایک بات بتاتی ہوں مولانا صاحب آپ کے فون کے بعد میں کئی دن سوچوں تبھی مجھے اور زیادہ سمجھ میں آتا ہے اگر وہی پہ ختم کر دوں تو بس نہیں آتا ہے مولانا اس میں دیکھیں دو پہلو ہیں ایک ہے کہ اللہ کے شان کو لوگ جو ہیں محدود کیے ہوئے تھے اس کو لمیٹیڈ بنا رکھا تھا اس میں اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ کوئی چیز محدود ہو لمٹڈ ہو تو شان وسیع ہو گئی یونیورسل ہو گئی اللہ کی نعمتیں سب کے سب یونیورسل ہیں یہ بھی یونیورسل ہو گئی تو اللہ کے کیا عقیدہ ہمارا ایمان بڑھا دوسرے اپنے لیے اللہ کی مدد کو ہم نے دریافت کیا تو شکر ہوا تو میں یعنی ایک تو میں نے اس پر لکھا ہے اس سے پہلے ایک تو کانسیپٹ آف تائید جو حدیث میں ہے اس میں تو آپ کو شاید دنیا آپ کو تائید کر رہی تب آپ پیسہ نکال رہی ہیں آپ پریس والے آپ پیپر والے آپ کے قومی کمیشن والے جو کمیونیکیشن کا سسٹم ہے جو پرنٹنگ پریس ہے جو پیپر مل ہے وہ سب وہ سب سپورٹ دے رہے ہیں آپ کو وہ سب موجود ہے موجود تو ایک وہ پہلو ہے دوسرا یہ پہلو ہے فیملی کی تائید اور یہ سپورٹ میں آپ جو ہیلپ کا طریقہ بتاتے ہیں نا مولانا صاحب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور کلیرٹی دیتا ہے مولانا صاحب ہاں۔ کیونکہ دوسرے میرے فیملی کے لوگ مجھے انڈائریکٹ سپورٹرز آپ بتانے کے بعد وہ بھی نظر آتا ہے مولانا ہاں، صاحب ہاں، جیسے یہ میرے جو بوڑھے لوگ ہیں گھر میں وہ بھی انڈائریکٹ سپورٹر سپورٹر ہیں وہ بھی ہے ہاں مولانا صاحب میں شکر کرتی ہوں ان کے لیے بھی کہ ڈائریکٹ سپورٹر یہ کتنا بڑا آئٹم ہے آپ کے لیے بہت بڑا ہے مولانا صاحب I am very thrilled for today میرا آج کا یہ تھرلڈ رہنے کا رسک ہے مولانا صاحب تو جتنا زیادہ سکھ جو ہے ہوشیاری سکھ ہونا چاہیے سمندر جیسا سکھ تو جب تک آپ نئے آئٹم دریافت نہیں کریں گے بڑا سکھ کیسے آئے گا نہیں آئے گا مولانا صاحب نہیں آئے گا اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم